بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت تین حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آیت مبارکہ کے شروع میں حرام چیزوں کو بیان فرمایا گیا مگر آخر میں یہ رخصت دی کہ جو شخص مضطر یعنی بھوک پیاس کی شدت سے بیتاب مجبور اور لاچار ہو اور اس کے پاس کوئی حلال چیز کھانے کے لیے موجود نہ ہو تو ایسی حالت میں اگر وہ حرام چیز کھا پی کر جان بچا لے بشرطے کہ صرف ضرورت کی مقدار استعمال کرے اس سے زیادہ نہیں اور لذت مقصود نہ ہو تو اللہ تعالی غفور الرحیم ہے اپنی بخشش اور مہربانی سے اسے معاف فرما دے گا یعنی وہ چیز تو حرام ہی رہی مگر مجبوری کے وقت اسے کھا پی کر جان بچانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم نہ رہا یہ بھی مغفرت کی ایک شان ہے